پیدائش کی کتاب پہلا باب تخلیق کی کہانی خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جمبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق انہی میں ہیں اگایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیئر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا سو خدا نے دو بڑے نیئر بنائے ایک نیئر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیئر اصغر کہ رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچواں دن ہوا اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپاوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبی کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہوں اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا دوسرا باب سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا باغ ادن یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئی جس دن خداون خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی کیونکہ خداون خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی اور خداون خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اور خدا مند خدا نے مشرق کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا مند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور ادن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون ہے جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی بھی ہیں اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تیسری ندی کا نام دجلا ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے اور خداون خدا نے آدم کو لے کر باغ ادن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہ کرے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو تو نے اس میں سے کھایا مرا اور خداون خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانت بناؤں گا اور خداون خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور اور آدم نے کل چوپایوں ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا اور خدا مند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے کے پاس لایا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے تیسرا باب انسان کی نافرمانی اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا مند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور انہوں نے خداون خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداون خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا تب خداون خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خدا مند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا خدا سزا سناتا ہے اور خداون خدا نے سام سے کہا اس لیے کہ نے یہ کیا سب اور دشتی جانوروں میں ٹھہرا اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور اس کی ایڑی پر کاٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خدا مند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے آدم اور ہوا کو باغ ادن سے نکالا جاتا ہے اور خدامند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خدا مند خدا نے اس کو باغ ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولا زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں چوتھا باب کائن اور حابل اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خداون سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کیسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداون کے واسطے لایا اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا اور خداون نے ہابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا پر کائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا اس لیے کائن نہایت غزب ناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا اور خداون نے کائن سے کہا تو غزب ناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے ہے اور تیرا مشتاق پر پر تو اس غالب آ اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خداون نے کائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں پھر اس نے کہا کہ نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا تب کائن نے خداون سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خداون نے اسے کہا نہیں بلکہ جو کائن کو قتل کرے اس سے سات گنا بدلا لیا جائے گا اور خداون نے کائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے سو کائن خداون کے حضور سے نکل گیا اور ادن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا کائن کی نسل اور کائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا اور ہنوک سے ایراد پیدا ہوا اور ایراد سے مہویا ایل پیدا ہوا اور مہویا ایل سے متوسا ایل پیدا ہوا اور متوسا ایل سے لمک پیدا ہوا اور لمک دو عورتیں بیاہ لایا ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام ضلع تھا اور ادا کے یابل پیدا ہوا وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا وہ بین اور بانسٹی بجانے والوں کا باپ تھا اور ضلع کے بھی توبل کائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا اور ناما توبل کائن کی بہن تھی اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادا اور ضلع میری بات سنو اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا اگر کائن کا بدلہ سات گنا لیا جائے گا تو لمک کا ستر اور سات گنا سیت اور انوس اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عبز جس کو کائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزن دیا اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا اس وقت سے لوگ کا نام لے کر دعا کرنے لگے پانچواں باب آدم کی نسل یہ آدم کا نسب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبی پر بنایا نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا اور آدم ایک سو تیس برس کا تھا جب اس کی سورت و شبی کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور آدم کی کل عمر نو سو تیس برس کی ہوئی تب وہ مرا اور سیت ایک سو پانچ برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا اور انوس کی پیدائش کے بعد سیت آٹھ سو سات برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سیت کی کل عمر نو سو بارہ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور انوس نوے برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا اور کینان کی پیدائش کے بعد انوس آٹھ سو پندرہ برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور انوس کی کل عمر نو سو پانچ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور کینان ستر برس کا تھا جب اس سے محلل ایل پیدا ہوا اور محلل ایل کی پیدائش کے بعد کینان آٹھ سو چالیس برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور کینان کی کل عمر نو سو دس برس کی ہوئی تب وہ مرا اور محلل ایل پینسٹھ برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا اور یارد کی پیدائش کے بعد محلل ایل آٹھ سو تیس برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور محلل ایل کی کل عمر آٹھ سو پچانوے برس کی ہوئی تب وہ مرا اور یارد ایک سو باسٹھ برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور یارد کی کل عمر نو سو باسٹھ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور ہنوک پینسٹھ برس کا تھا جب اس سے متو سلح پیدا ہوا اور متو سلح کی پیدائش کے بعد ہنوک تین سو برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ہنوک کی کل عمر تین سو پینسٹھ برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا اور متو سلحا ایک سو ستاسی برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا اور لمک کی پیدائش کے بعد متو سلحا سات سو بیاسی برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور متو سلح کی کل عمر نو سو انہتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور لمک ایک سو بیاسی برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خدا نے لانت کی ہے ہمیں آرام دے گا اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک پانچ سو پچانوے برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور لمک کی کل عمر سات سو ستہتر برس کی ہوئی تب وہ مرا اور نوح پانچ سو برس کا تھا جب اس سے سم ہام اور یافت پیدا ہوئے چھٹا باب انسان کی بدی جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا تب خداون نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی ان دنوں میں زمین پر جب بار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی یہی قدیم زمانے کے سورما ہے جو بڑے نامور ہوئے ہیں اور خداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر حیوان اور رنگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگر نو خداون کی نظر میں مقبول ہوا نوح نوح کا نصب نامہ یہ ہے نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم حام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے نو سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا تو گوفھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی اونچائی تیس ہاتھ ہو اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں تین درجے بنانا نچلا دوسرا اور تیسرا اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے دو دو اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں وہ نرو مادہ ہوں اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا اور نو نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا ساتواں باب طوفان اور خداون نے نو سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے کل پاک جانوروں میں سے سات سات نر اور ان کی مادہ اور ان میں سے جو پاک نہیں ہے دو دو نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی سات سات نر اور مادہ لینا تاکہ زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ سات دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور نو نے وہ سب جیسا خداون نے اسے حکم دیا تھا کیا اور نو چھ سو برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا تب نو اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رینگنے والے جاندار میں سے دو دو نر اور مادا کشتی میں نو کے پاس گئے جیسا خدا نے نو کو حکم دیا تھا اور سات دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا نو کی عمر کا چھ سواں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک سترویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی اسی روز نو اور نو کے بیٹے سم اور ہام اور یافت اور نو کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر کا رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا یہ سب کشتی میں داخل ہوئے اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے دو دو کشتی میں نو کے پاس آئے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نرو مادہ تھے تب خداون نے اس کو باہر سے بند کر دیا اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے پانی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی کیا انسان کیا حیوان کیا رینگنے والا جاندار کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے فقط ایک نو باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا آٹھواں باب طوفان کا خاتمہ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا اور ساتویں مہینے کی سترویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی دسویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کوے کو اڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں پر کبوتری نے پنجا ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن اور ٹھہرا اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی اور چھ سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے اور دوسرے مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین کے رینگنے والے جاندار تاکہ وہ زمین پر کثرت سے بچے دیں اور بار بار ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رینگنے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے نوح قربانی چڑھاتا ہے تب نو نے خداون کے لیے ایک مذبع بنایا اور سب پاک چوپاوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائی اور خداون نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی اور خداون نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے نواں باب نوح کے ساتھ خدا کا عہد اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار ور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور تم بار بار ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں نوح اور اس کے بیٹے نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم ہام اور یاف تھے اور ہام کنان کا باپ تھا یہی تینوں نو کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اور نو کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی میں پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنا ہو گیا اور کنان کے باپ ہام نے اپنے باپ کو برہنا دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی جب نو اپنی میں کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا اور اس نے کہا کہ کنان ملاؤن ہو وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا پھر کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنان سم کا غلام ہو خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنان اس کا غلام ہو اور طوفان کے بعد نو ساڑھے تین سو برس اور جیتا رہا اور نو کی کل عمر ساڑھے نو سو برس کی ہوئی تب اس نے وفات پائی دسواں باب نوح کے بیٹوں کی نسل نوح کے بیٹوں سم حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے بنی یافت یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس اور جمر کے بیٹے اشکناز اور ریفت اور تجرما اور یاوان کے بیٹے علیسا اور ترسیس کتی اور دودانی قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے اور بنی ہام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنان اور بنی کوش یہ ہیں سبا اور حویلا اور سبتا اور راما اور سپتیکا اور بنی راما یہ ہیں سبا اور ددان اور کوش سے نمرود پیدا ہوا وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے خداون کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک کے سنار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوا اور رہوبوت ایر اور کلاہ کو اور نینوا اور کلاہ کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا اور مصر سے لودھی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی جن سے فلسطین نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کنان سے سیدا جو اس کا پہلوٹا تھا اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور ہوی اور ارکی اور سینی اور اروادی اور سماری اور ہماتی پیدا ہوئے اور بعد میں کنانی قبیلے پھیل گئے اور کنانیوں کی حد یہ ہے سیدا سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے پھر وہاں سے لسا تک جو صدوم اور امورا اور ادما اور زیبان کی راہ پر ہے سو بنی ہام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی ابر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی بنی سم یہ ہیں ایلام اور اسور اور ارفقصد اور لود اور ارام اور بنی ارام یہ ہیں اوز اور ہول اور جتر اور مس اور ارفقصد سے سلحا پیدا ہوا اور سلحا سے ابر اور ابر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی اور اس کے بھائی کا نام یگتان تھا اور یگتان سے المداد اور سلف اور حسار ماوت اور عراق اور ہدورام اور اوزال اور دکلا اور اوبل اور ابی مائل اور سبا اور اوفیر اور حویلا اور یوباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یگتان تھے اور ان کی آبادی میسا سے مشرق کے ایک پہاڑ سفار کی طرف تھی سو بنی سم یہ ہے جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں وہ انہی میں سے تھیں گیارہواں باب بابل کا برج اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سینار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اور ان کو آگ میں خوب پکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائے اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرا گندا اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے بس خداون نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پرا گندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداون نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداون نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا سم کی نسل یہ سم کا نصب نامہ ہے سم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طوفان کے دو برس بعد ارفقصد پیدا ہوا اور ارفقصد کی پیدائش کے بعد سم پانچ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب ارفقصد پینتیس برس کا ہوا تو اس سے سلاح پیدا ہوا اور سلاح کی پیدائش کے بعد ارفقصد چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں سلاح جب تیس برس کا ہوا تو اس سے ابر پیدا ہوا اور ابر کی پیدائش کے بعد سلاح چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب ابر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر چار سو تیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں فلج تیس برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا اور رو کی پیدائش کے بعد فلج دو سو نو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رو بتیس برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا اور سروج کی پیدائش کے بعد رو دو سو سات برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سروج تیس برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج دو سو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نہور انتیس برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا اور تارہ کی پیدائش کے بعد نہور ایک سو انیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارا ستر برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے تارا کی نسل اور یہ تارا کا نصب نامہ ہے تارا سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے اور ہاران سے لوٹ پیدا ہوا اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کستیوں کے اور میں مرا اور ابرام اور نہور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا جو ہاران کی بیٹی تھی وہی ملکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوت کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب کستیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنان کے ملک میں جائیں اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے اور تارا کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی بارواں باب خدا ابرام کو بلاتا ہے اور خداون نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے سو ابرام خداون کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور ابرام پچہتر برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملک کے کنان کو روانہ ہوئے اور ملک کے کنان میں آئے اور ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلو تک پہنچا اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے تب خداون نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداون کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداون کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداون سے دعا کی اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا ابرام مصر میں اور اس ملک میں کال پڑا اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابرام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فراؤن کے عمرا نے اسے دیکھ کر فراؤن کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فراؤن کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس نے اس کی خاطر ابرام پر احسان کیا اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئی پر خداون نے فراؤن اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فراؤن نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فراؤن نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا تیرواں باب ابرام اور لوت جدا ہوتے ہیں اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور ابرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت ایل اور ائی کے درمیان اس کا ڈیرا تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی اور وہاں ابرام نے خداون سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور ابرام کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور کنانی اور فرضی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب ابرام نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تو مجھ سے الگ ہو جا اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی کیونکہ وہ اس سے پیش تر کے خداون نے صدوم اور امورا کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی سو لوت نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ابرام تو ملک کے کنان میں رہا اور لوت نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے ابرام حبرون کو جاتا ہے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لیے ایک قربان گاہ بنائی چودھواں باب ابرام لوت کو چھڑاتا ہے اور سینار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور ایلام کے بادشاہ کدر لا امر اور جوئیم کے بادشاہ تدال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے صدوم کے بادشاہ برا اور امورا کے بادشاہ برشا اور ادما کے بادشاہ سنیب اور زبوئین کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی سگر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک وہ کدر لا امر کے موتی رہے پر تیرہویں برس انہوں نے سرکشی کی اور چودہویں برس کدر لا امر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیم کو استارات کرنیم میں اور زوزیوں کو حام میں اور ایمیم کو سبی کریتیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شاعر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مسفات یعنی قادس پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو ہسی سون تمر میں رہتے تھے مارا تب صدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبویم کا بادشاہ اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے صدیم کی وادی میں مار کا آرائی کی تاکہ الام کے بادشاہ کدر لا امر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلے میں تھے اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابرام کے بھتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام ابرانی کو خبر دی جو اسکال اور انیر کے بھائی ممر اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاک خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا اور خوبا تک جو دمش کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوت کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور اور لوگوں کو واپس پھیر لایا ملک صدق ابرام کو برکت دیتا ہے اور جب وہ کدھر اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور لایا اور وہ خدا تعالی کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالی کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب ابرام نے سب کا دسواں حصہ اس کو دیا اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداون خدا آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسما نہ تیری اور کوئی چیز لوں تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئی سو انیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں پندرواں باب خدا کا ابرام سے عہد ان باتوں کے بعد خداون کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا آئے ابرام تو مت ڈر میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں ابرام نے کہا آئے خداون خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمش کی علی اظہر ہے پھر ابرام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا تب خداون کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی اور وہ خداون پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کستیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں اور اس نے کہا اے خدا مند خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریخی اس پر چھا گئی اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اسی روز خداون نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کنیزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرضیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے اور اور اسماعیل ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ خداون نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو اور ابرام نے ساری کی بات مانی اور ابرام کو ملک کینان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی تب ساری نے ابرام سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی سو خداون میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے ابرام نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی اور وہ خداون کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی ہاجرا تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں خداون کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کرتے اور خداون کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا اور خداون کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خداون نے تیرا دکھ سن لیا وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا اور حاضرہ نے خداون کا جس نے اس سے باتیں کی اتائل روئی نام رکھا یعنی اے خدا تو بصیر ہے کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا وہ کادس اور برد کے درمیان ہے اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام چھیاسی برس کا تھا سترواں باب ختنا عہد کا نشان جب ابرام ننانوے برس کا ہوا تب خداون ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت برو مند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینا کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا اور وہ فرزند نرینا جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہم سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو نوے برس کی ہے اولاد ہوگی اور ابراہم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اظہاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا لیکن میں اپنا عہد اظہاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا اور جب خدا ابراہم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب ابراہم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا ابراہم ننانوے برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ تیرہ برس کا تھا ابراہم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا اٹھارواں باب ابراہم سے ایک بیٹے کا وعدہ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر اور ابراہم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیمانے باریک آٹا جلد لے اور اسے گوند کر پھل کے بنا اور ابراہم گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے تب اس نے کہا میں پھر موسم باہر میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی اور ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خاون بھی ضعیف ہے پھر خداون نے ابراہم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا کیا خداون کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی تھی ابراہم صدوم کے لیے درخواست کرتا ہے تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا رخ کیا اور ابراہم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا اور خداون نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خداون کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداون نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے پھر خداون نے فرمایا چونکہ صدوم اور امورا کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہم نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا شاید اس شہر میں پچاس راست باز ہوں کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان پچاس راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں یہ تجھ سے بعید ہے کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداون نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداون سے بات کرنے کی ضرورت کی اگرچہ میں خاک اور راک ہوں شاید پچاس راست بازوں میں پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینتالیس ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں تب اس نے کہا کہ میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا پھر اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں شاید وہاں تیس ملیں اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداون سے بات کرنے کی ضرورت کی شاید وہاں بیس ملیں اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا تب اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں دس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا جب خدا مند ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا انیسواں باب سدوم کا گنا اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوت سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور لوت ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا اے میرے خدا وندو اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے اور انہوں نے کہا نہیں ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے سیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کے لیے لیٹے سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڈھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے لوت کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں تب لوت نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو دیکھو میری دو بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ کریں گے تب وہ اس مرد یعنی لوت پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوت کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھی کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے لوت سدوم سے روانہ ہوتا ہے تب ان مردوں نے لوت سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مزحک سا معلوم ہوا جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوت سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کیونکہ خداون کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے اور لوت نے ان سے کہا کہ آئے میرے خداوند ایسا نہ کر دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں اور یہ چھوٹا بھی ہے اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا جلدی کر اور وہاں چلا جا کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے اسی لیے اس شہر کا نام زگر کہلایا اور امورا کی بربادی اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوت سگر میں داخل ہوا تب خداون نے اپنی طرف سے سدوم اور امورا پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور ابراہم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداون کے حضور کھڑا ہوا تھا اور اس نے سدوم اور امورا اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوت رہتا تھا غارت کرتے وقت لوت کو اس بلا سے بچایا موابیوں اور امونیوں کا آغاز اور لوت زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اسے زگر میں بستے ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آگوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آگوش ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آگوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی سو لوت کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام مواب رکھا وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں بیسواں ابراہم اور اور ملک ابراہم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور اور اور شور کے درمیان ٹھہرا جرار میں قیام کیا اور ابراہم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اور جرار کے بادشاہ ابھی ملک نے سارا کو بلوا لیا لیکن رات کو خدا ابھی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شوہر والی پر ابھی ملک نے اس اس سے صحبت نہیں کی تھی سو نے کہا اے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ نے نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں بھی تجھے روکا کہ میرا گناہ نہ کرے اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے تب ابھی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائی تب وہ لوگ بہت ڈر گئے اور ابھی ملک نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا ابھی ملک نے ابراہم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ابراہم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے تب ابھی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہم کو دی اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا اور ابھی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے جہاں جی رہے اور اس نے نے سارا سے کہا کہ دیکھ میں تیرے بھائی کو چاندی کے ہزار سکے دیے ہیں وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پرتا ہے اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی تب ابراہم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی کیونکہ خداون نے ابراہم کی بیوی سارا کے سبب سے ابھی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے اکیسواں باب اظہاق کی پیدائش اور خداون نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اظہاق رکھا اور ابراہم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اظہاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ آٹھ دن کا ہوا اور جب اس کا بیٹا اظہاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم سو برس کا تھا اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا اور اظہا کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہم نے بڑی ضیافت کی اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس اس کے ابراہم ابراہم سے سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے تب نے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اظہاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا پر ابراہم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ اظہاق سے تیری نسل کا نام چلے گا اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں پھرنے لگی اور جب کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت ڈر کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر مشق کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی ابراہم اور ابی ملک میں معاہدہ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابھی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دگا کرے گا بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا تب ابراہم نے کہا میں قسم کھاؤں گا اور ابراہم نے پانی کے کنویں کی وجہ سے جسے ابھی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابھی ملک کو جھڑکا ابھی ملک نے کہا مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سونا پھر ابراہم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابھی ملک کو دیے اور دونوں نے آپس میں عہد کیا اور ابراہم نے بھیڑ کے ساتھ مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا اور ابھی ملک نے ابراہم سے کہا کہ بھیڑ کے ان سات مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان ساتوں مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا اسی لیے اس نے اس مقام کا نام بیر سوا رکھا کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی سو انہوں نے بیر سبا میں عہد کیا تب ابھی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینوں کے ملک کو لوٹ گئے تب ابراہم نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداون سے جو ابدی خدا ہے دعا کی اور ابراہم بہت دنوں تک فلسطینوں کے ملک میں رہا بائیسواں باب خدا ابراہم کو حکم دیتا ہے کہ اظہاق کو قربان کرے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اظہاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جامع کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے اظہاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور ابراہم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اظہاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب اظہاق نے اپنے باپ ابراہم سے کہا اے باپ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے ابراہم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اظہاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو سباہ کرے تب خدا کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہم اے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا اور ابراہم نے نکاح کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا اور ابراہم نے اس مقام کا نام یہوا یری رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا اور خداون کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداون فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے درخ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ نے میری بات مانی تب ابراہم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے اور ابراہم بیر سبا میں رہا نہور کی نسل ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہم کو یہ خبر ملی کہ ملکا کے بھی تیرے بھائی نہور سے بیٹے ہوئے ہیں یعنی اوز جو اس کا پہلا اٹھا ہے اور اس کا بھائی بوز اور کمویل آرام کا باپ اور قصد اور حضو اور فلداس اور ادلاف اور بیتویل اور بیتویل سے ربقا پیدا ہوئی یہ آٹھوں ابراہم کے بھائی نہور سے ملکا کے پیدا ہوئے اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا تبخ اور جاہم اور تخص اور ماکا پیدا ہوئے تیئیسواں باب سارا وفات پاتی ہے ابراہم ایک قبرستان خریدتا ہے اور سارا کی عمر ایک سو ستائیس برس کی ہوئی سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارا نے اربا میں وفات پائی یہ کینان میں ہے اور ہبرون بھی کہلاتا ہے اور ابراہم سارا کے لیے ماتم اور نوحا کرنے کو وہاں گیا پھر ابراہم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تب بنی ہت نے ابراہم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو تورتے کو دفن کر ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مورتا دفن نہ کر سکے ابراہم نے اٹھ کر اور بنی کے کے آگے جو اس ملک لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مورتے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو اور سوہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کے کھیت کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہم کو جواب دیا اے میرے خداوند یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں تو اپنے مردے کو دفن کر تب ابراہم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا افرون نے ابراہم کو جواب دیا اے میرے خداوند میری بات سن یہ زمین چاندی کی چار سو مسکال کی ہے سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا بس اپنا مردہ دفن کر اور ابراہم نے افرون کی بات مان لی سو ابراہم نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنے کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا یعنی چاندی کی چار سو مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی سو افرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے کے شہر دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے اس کے بعد ابراہم نے اپنی بیوی سارا کو مقفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کینان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہٹ کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہم کی ملکیت قرار دیے گئے چوبیسواں باب اظہاق کے لیے بیوی اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی تھی اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خدا مند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اظہاق کے لیے بیوی لائے گا اس نوکر نے اس سے کہا شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں تب ابراہم نے اس سے کہا خبردار تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا خدا مند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے دس اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں اور وہ اٹھ کر مسوپتامیہ میں نہور کے شہر کو گیا اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باؤلی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا اے خداون میرے آقا ابراہم کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندے اظہاق کے لیے ٹھہرایا ہے اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو ابراہم کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے بیٹے بیتویل سے پیدا ہوئی تھی اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کماری اور مرد سے ناواقف تھی وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے اس نے کہا پیجیے صاحب اور فورن گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے اور فوراً اپنے گھڑے کو ہاؤس میں خالی کر کے پھر باؤلی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداون نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نت اور دس مسکال سونے کے دو کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے اس نے اس سے کہا کہ میں بیتویل کی بیٹی ہوں وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا خداوند میرے آقا ابراہم کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا اور ربکا کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا وہ باہر پانی کے چشمے پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے تب اس سے کہا اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے اندر چل باہر کیوں کھڑا ہے میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارا اور اس کے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اچھا کہہ تب اس نے کہا کہ میں ابراہم کا نوکر ہوں اور خداون نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے ہیں اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اور میرے آقا نے مجھ سے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہنا بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداون جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا تو میرے رشتے داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا سو میں آج پانی کے اس چشمے پر آ کر کہنے لگا آئے خداون میرے آقا ابراہم کے خدا اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر دوں گی تو وہ وہی عورت ہو جسے خداون نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمے کے پاس گئی اور پانی بھرا تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے اس نے فوراً اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے اس نے کہا میں بیتویل کی بیٹی ہوں وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکا سے پیدا ہوا پھر میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے اور میں نے جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور خداون اپنے آقا ابراہم کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں تب لابن اور بیتویل نے جواب دیا کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہوئی ہے ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے دیکھ رب کا تیرے سامنے موجود ہے اسے لے اور اور جا کے کے قول مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے جب ابراہم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک چھپ کر خدا کو سجدہ کیا اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز کم سے کم دس روز ہمارے پاس رہنے دے اس کے بعد وہ چلی جائے گی اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو کیونکہ خداون نے میرا سفر مبارک کیا ہے مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آکا کے پاس جاؤں انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی اس نے کہا جاؤں گی تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دایا اور ابراہم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینا رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو اور ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لی سو وہ آدمی ربکا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور اظہاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا رہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا اور شام کے وقت اظہاق سوچنے کو میدان میں گیا اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں اور ربکا نے نگاہ کی اور اظہاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے اس نوکر نے کہا یہ میرا آکا ہے تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا نوکر نے جو جو کیا تھا سب اظہاق کو بتایا اور اظہاق ربکا کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی اور اظہاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی پچیسواں باب ابراہم کی نسل اور ابراہم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا اور اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباک اور سوخ پیدا ہوئے اور یکسان سے سیبا اور ددان پیدا ہوئے اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے اور مدیان کے بیٹے ایفا اور ایفر اور ہنوک اور ابیدا اور الدوا تھے یہ سب بنی کتورا تھے اور ابراہم نے اپنا سب کچھ اظہاق کو دیا اور اپنی ہرموں کے بیٹوں کو ابراہم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنی جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اظہاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا ابراہم کی وفات اور تدفین اور ابراہم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا ایک سو پچہتر برس کی ہوئی تب ابراہم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹے اظہاق اور اسماعیل نے مقفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتھی سہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہم نے بنی ہت سے خریدا تھا وہیں ابراہم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے اور ابراہم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اظہاق کو برکت بخشی اور اظہاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا اسماعیل کی نسل یہ نصب نامہ ابراہم کے بیٹے اسماعیل کا ہے جو ابراہم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے وطن سے پیدا ہوا اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں اسماعیل کا پلوٹا نبایوت تھا پھر کیدار اور ادبیل اور مبسام اور مشما اور دوما اور مسا حدد اور تما اور یتور اور نفیس اور کدما یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھونیاں نامزد ہوئی اور یہی بارہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے اور اسماعیل کی کل عمر ایک سو سینتیس برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کی اولاد حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستے پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھی یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے اور یعقوب کی پیدائش اور ابراہم کے بیٹے اظہاق کا نصب نامہ یہ ہے ابراہم سے اظہاق پیدا ہوا اظہاق چالیس برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا جو فدان آرام کے باشندے بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی اور اظہاق نے اپنی بیوی کے لیے خداون سے دعا کی کیونکہ وہ بانج تھی اور خداون نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا کا حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں دو لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں اور وہ خداون سے پوچھنے گئی خداون نے اسے کہا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے وطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا اور جب اس کے وضائے حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہے اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینا اور انہوں نے اس کا نام ایسا رکھا اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ ایساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یاقوب رکھا گیا جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اظہاق ساٹھ برس کا کا تھا اپنا پہلوٹھے حق بیچتا ہے اور وہ لڑکے بڑھے اور شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا اور یاقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا اور اظہاق اس کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا اور ربکا یاقوب کو پیار کرتی تھی اور یاقوب نے دال پکائی اور اساؤ جنگل سے آیا اور اور بے دم ہو رہا تھا نے یاقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا تب یاقوب نے کہا تو آج اپنا پیلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے اساؤ نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں پیلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پیلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا تب یعقوب نے اساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا یوں اساؤ نے اپنے پیلوٹے کے حق کو ناچیز جانا چھبیسواں باب اظہاق جرار میں جا بستا ہے اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب اظہاق جرار کو فلسطینوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا اور خدامن نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا پس اظہاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکا کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اظہاق اپنی بیوی ربکا سے ہنسی کھیل کر رہا ہے تب ابی ملک نے اظہاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا اظہاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابھی ملک نے کہا تو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا تب ابھی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا اور از نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گنا پھل ملا اور خدا مند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطینوں کو اس پر رشک آنے لگا اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تو ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ہے تب نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا اور اسحاق نے پانی کے ان کو جو اس کے باپ ابراہم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھودوایا کیونکہ فلسطینوں نے ابراہم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور اظہاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا تب جرار کے چرواہوں نے اظہاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس نے اس کنویں کا نام عشق رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہو بوت رکھا اور کہا کہ اب خدا مند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برو مند ہوں گے وہاں سے وہ بیر سباہ کو گیا اور خداون اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہم کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندے ابراہم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذبع بنایا اور خداون سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا اور وہاں اظہاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا اظہاق اور ابھی ملک میں معاہدہ تب ابھی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپا سلار فیکل کو ساتھ لے کر کر جرار سے سے اس کے پاس پاس گیا نے ان کہا کہ تم میرے کیوں آئے حالانکہ مجھ سے کینا رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداون تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا کیونکہ تو اب خداون کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور اظہاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز اظہاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام سبا رکھا اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے ایساؤ کی غیر قوم بیویاں جب ایسو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا اور وہ اظہاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئی ستائیسواں باپ اظہاق یاقوب کو برکت دیتا ہے جب اظہاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئی کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں اور جب اظہاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربکا سن رہی تھی اور اسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے تب ربکا نے اپنے بیٹے یاقوب سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداون کے آگے تجھے دعا دوں سو اے میرے بیٹے اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے دو اچھے اچھے بچے مجھے لا دے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے تب یاقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا دیکھ میرے بھائی اسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لانت کماؤں گا اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لانت مجھ پر آئی تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دیا اور اس کی ماں نے اس کے باپ کی ہسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا اور ربکا نے اپنے بڑے بیٹے اسو کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یاقوب کو پہنایا اور بکری کے بچوں کی کھالی اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دی اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یاقوب کے ہاتھ میں دے دی تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا اے میرے باپ اس نے کہا میں حاضر ہوں تو کون ہے میرے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پلوٹا بیٹا ہوں میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے تب اظہاق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا اس نے کہا اس لیے کہ خداون تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا تب اظہاق نے یاقوب سے کہا اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں اور یاقوب اپنے باپ اظہاق کے نزدیک گیا اور اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یاقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں اور اس نے اسے نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی کے ہاتھوں کی طرح بال تھے سو اس نے اسے دعا دی اور اس اس اس نے نے نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا ہی ہے کہا کہا میں وہی ہوں تب کھانا میرے آگے لے آ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے پی پھر اس کے باپ اظہاق نے اس سے کہا اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم اس نے پاس جا کر اسے چوما تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداون نے برکت دی ہو خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے ایساؤ اظہاق سے برکت مانگتا ہے جب اظہاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اظہاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی ایساؤ اپنے شکار سے لوٹا وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا اور اس نے اپنے باپ سے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے اس کے باپ اظہاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں تیرا پہلوٹا بیٹا ایسو ہوں تب تو اظہاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا ایسو اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا مجھ کو بھی دعا دے میرے باپ مجھ کو بھی اس نے کہا تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا تب اس نے کہا کیا اس کا نام یاقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا پھر اس نے کہا کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے اظہاق نے ایساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی اب اے میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں تب ایسو نے اپنے باپ سے کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے اے میرے باپ مجھے بھی اور ایسو چلا چلا کر رویا تب اس کے باپ اظہاق نے اس سے کہا دیکھ زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے تیری اوقات بسری تیری تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے اور ایساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کی نہ رکھا اور ایساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا اور ربکا کو اس کے بڑے بیٹے ایساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یاقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی ایساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے سو آئے میرے بیٹے تو میری بات مان اور اٹھ کر حران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ جب تک کہ تیرے بھائی کی خفکی اتر نہ جائے یعنی جب تک تیرے بھائی کا کہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں اظہاق یعقوب کو لابن کے پاس بھیجتا ہے اور ربکا نے اظہاق سے کہا میں ہتھی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لی تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا اٹھائیسواں باب تب نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کینانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا تو اٹھ کر فدان آرام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برو مند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں ایسا ایک اور بیوی بیاہ لیتا ہے اور وہ ابراہم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہم کو دی تیری میراث ہو جائے سو اظہاق نے یعقوب کو رخصت کیا اور وہ فدان آرام میں لابن کے پاس جو ارامی بیتویل کا بیٹا اور یعقوب اور ایساؤ کی ماں اربکا کا بھائی تھا گیا پس جب ایساؤ نے دیکھا کہ اظہاق نے یعقوب کو دعا دے کر اسے فدان آرام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیاہ کر لائے اور اسے دعا دیتے وقت یہ تاکید بھی کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان آرام کو چلا گیا اور ایساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ اظہاق کو بری لگتی ہیں تو ایساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہم کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیاہ کر اسے اپنی اور بیویوں میں شامل کیا بیتیل میں یعقوب کا خواب اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اظہاق کا خدا ہوں میں یہ زمین جس پر لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداون اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اور یاقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا لیکن پہلے اس بستی کا نام لوس تھا اور یاقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خدا مند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا دسواں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا انتیسواں باب لابن کے گھر پہنچتا ہے اور یاقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے اور کنویں کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے تین ریوڑ بیٹھے ہیں کیونکہ چرواہے اسی کنویں سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے تب یاقوب نے ان سے کہا اے میرے بھائیو تم کہاں کے ہو انہوں نے کہا ہم حاران کے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ تم نہور کے بیٹے لابن سے واقف ہو انہوں نے کہا ہم واقف ہیں اس نے پوچھا کیا وہ خیریت سے ہے انہوں نے کہا خیریت سے ہے اور وہ دیکھ اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے اور اس نے کہا دیکھو ابھی تو دن بہت ہے اور چوپاوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں تب ہم اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی جب یعقوب نے اپنے مامو لابن کی بیٹی راخل کو اور اپنے مامو لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکا کر اپنے مامو لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا اور یعقوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا اور یعقوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رشتے دار اور ربکا کا بیٹا ہوں تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا لابن نے اسے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے سو وہ ایک مہینہ اس کے ساتھ رہا یاقوب راخل اور لیا کی خاطر لابن کی خدمت کرتا ہے تب لابن نے یاقوب سے کہا چونکہ تو میرا رشتے دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی اور لابن کی دو بیٹیاں تھیں بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا لیا کی آنکھیں چندی تھی پر راخل حسین اور خوبصورت تھی اور یعقوب راخل پر فریفتا تھا سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں سات برس تیری خدمت کر دوں گا لابن نے کہا اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے تو میرے پاس رہے چنانچہ یعقوب سات برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس اس کے کے پاس جاؤں تب لابن نے جگہ سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا اور یعقوب اس سے ہم آخوش ہوا اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے تب اس نے لابن سے کہا کہ نے مجھ سے یہ کیا کیا کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی پھر نے کیوں مجھے دھوکہ دیا لابن نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پیلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بہت دے تو اس کا ہفتہ پورا کر دے پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے سات برس اور میری خدمت کرنی ہوگی یاقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو سو وہ راخل سے بھی ہم آغوش ہوا اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا اور سات برس اور ساتھ رہ کر لابن کی کی خدمت یعقوب کے بچے اور جب خدامن نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا مگر راخل بانج رہی اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام روبن رکھا کیونکہ اس نے کہا کہ خداون نے میرا دکھ دیکھ لیا سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ خداون نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا سو اس نے اس کا نام شماون رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی کیونکہ اس سے میرے تین بیٹے ہوئے اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ اب میں خداون کی ستائش کروں گی اس لیے اس کا نام یہودا رکھا پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا تیسواں باب اور جب راخل نے دیکھا کہ یاقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا سو وہ یاقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی تب یعقوب کا کہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے اس نے کہا دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یاقوب سے اس کے بیٹا ہوا تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یاقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا تب راخل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا جب لیا نے دیکھا کہ وہ جنے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یاقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یاقوب سے ایک بیٹا ہوا تب لیا نے کہا زہ قسمت سو اس نے اس کا نام جد رکھا لیا کی لونڈی زلفا کے یاقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا تب لیا نے کہا میں خوش قسمت ہوں عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی اور اس نے اس کا نام آشر رکھا اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گئے اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے راخل نے کہا بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا جب یاقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی تجھے میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یاقوب سے اس کے پانچواں بیٹا ہوا تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کا چھٹا بیٹا ہوا تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میرے اس سے چھ بیٹے ہو چکے ہیں سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا اور خدا نے راخل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خدا مند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے یعقوب کی لابن کے ساتھ سودے بازی اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداون نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا اس نے اسے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں اور خداون نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں اس نے نے کہا کہا تجھے میں کیا دوں تو مجھے کچھ نہ دینا پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کروں گا ہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو کالی نہیں اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی لابن نے کہا میں راضی ہوں جو تو کہے وہی صحیح اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان تین دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا اور یعقوب نے سفیدا اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لی اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈی دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور اس نے وہ گنڈی دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوصوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دی اور جب وہ پانی پینے آئی سو گابن ہو گئی اور ابلک بچے دیے اور یاقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے اور اس نے اپنے ریبڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گھابن ہوتی تھی تو یا چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہو پر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا سو دبلی تو لابن کی رہی اور مضبوط یا کی ہو گئی چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئی اکتیسواں باب یعقوب لابن سے فرار ہو جاتا ہے اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے اور خدامند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتے داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر دس بار میری مزدوری بدلی پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگیں اور جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیے یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے اور جب بھیڑ بکریاں گابن ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دھار چتلے اور چتکبرے ہیں اور خدا کے فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا اے یاقوب میں نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا میں بیتیل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی زادے بوم کو لوٹ جا تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخرا میراث ہے کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا یعنی وہ جانور جو اسے فدان آرام میں اجرت میں ملے تھے لے کر چلا تاکہ ملک کے کنان میں اپنے باپ اظہاق کے پاس جائے اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا سوراخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا لابن کا تعاقب کرتا ہے اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یاقوب بھاگ گیا تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر سات منزل تک اس کا تعاقب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا اور رات کو خدا لابن آرامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار تو کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا اور لابن کے برابر جا پہنچا اور یاقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلات کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا تب لابن نے یاقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا یہ تو نے بےہدا کام کیا مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا خیر اب تو چلا آیا تو چلا آیا کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا تب یاقوب نے لابن سے کہا اس لیے کہ میں ڈرا کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے کیونکہ یاقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے چنانچہ لابن یاقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا پر ان کو وہاں نہ پایا تب وہ لیا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمے میں داخل ہوا اور راخل ان ان بتوں کو کو لے کر اور اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی اور لابن نے سارے خیمے میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے تب یاقوب نے ناک ہو کر لابن کو ملامت کی اور یاقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ نے ایسی تندی سے میرا تعقب کیا تو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کرے میں پورے بیس برس تیرے ساتھ رہا نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا اس کا نقصان میں نے سہا جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی میں بیس برس تک تیرے گھر میں رہا چودہ برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور چھ برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی اور تو نے دس بار میری مزدوری بدل ڈالی اگر میرے باپ کا خدا ابراہم کا معبود جس کا روب اظہاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی یاقوب اور لابن میں سمجھوتا تب لابن نے یاقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں پس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھے اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے تب یاقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یاقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا اور یاقوب نے جلاد رکھا اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا اور مسفا بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداون میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے ابراہم کا خدا اور نہور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اظہاق مانتا تھا تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا بتیسواں باب ایساؤ سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے اور یاقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے اور یاقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے اور اس جگہ کا نام مہانیم رکھا اور یعقوب نے اپنے آگے آگے کاسدوں کو ادوم کے ملک جو شعیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی اسو کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداون اسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں اور میں اپنے خداون کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو بس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی اسو کے پاس گئے تھے وہ چار سو آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے تب یاقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے دو غول کیے اور سوچا کہ اگر ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا اور یاقوب نے کہا اے میرے باپ ابراہم کے خدا اور میرے باپ اظہاق کے خدا اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ اپنے ملک کو اپنے رشتے داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے دو غول ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی ایساؤ کے ہاتھ سے بچا لے کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی اور وہ اس رات وہیں رہا اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی اسو کے لیے یہ نظرانہ لیا دو سو بکریاں اور بیس بکرے دو سو بھیڑے اور بیس مینڈے اور اور تیس دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت چالیس گائیں اور دس بیل بیس گدھیاں اور دس گدھے اور ان کو جدا جدا غول کر کے نوکروں کو سونپا اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا اور اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی اسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یاقوب کے ہیں یہ نظرانہ ہے جو میرے خداون اسو کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرا قادم یاقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں تب اس کا منہ دیکھوں گا شاید یوں وہ مجھ کو قبول کری چنانچہ وہ نظرانہ اس کے آگے آگے پار گیا پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا فنیل میں یاقوب کشتی لڑتا ہے اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پاؤ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤ پھٹ چلی یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے جواب دیا یاقوب اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یاقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا تب یاقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اور اس نے اسے وہاں برکت دی اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی اور جب وہ فنی ایل سے گزر رہا تھا تو آفتاب تلو ہوا اور وہ اپنی ایران سے لنگڑاتا تھا اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا تینتیسواں باب یعقوب کی سے ملاقات اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ اصو چار سو آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے سات بار زمین تک جھکا اور اسو اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغلگیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما اور وہ دونوں روئے پھر اس نے آنکھیں اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے آخر کو یوسف اور راخل پاس آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداون کی نظر میں مقبول ٹھہروں تب عیسو نے کہا میرے پاس بہت ہے سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے یعقوب نے کہا نہیں اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نظرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے اور تو مجھ سے راضی ہوا سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے غرض اس نے اسے مجبور کیا تب اس نے اسے لے لیا اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا اس نے اسے جواب دیا میرا خداون جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداون کے پاس شعیر میں آ جاؤں گا تب عیسو نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے میرے خداون کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے تب اسو اسی روز الٹے پاؤں شعیر کو لوٹا اور یعقوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا اور جب آرام سے چلا تو ملک کنان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے اور زمین کے جس قطع پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے سو سکے دے کر خرید لیا اور اس اس نے وہاں ایک بنایا اور کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا باب دینا کی آبرو ریزی اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی تب اس ملک کے امیر ہیوی ہمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے زلیل کیا اور اس کا دل یاقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی اور سکم نے اپنے باپ ہمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے لا دے اور یاقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا ہے پر اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے سو یعقوب ان کے آنے تک چپکا رہا تب سکم کا باپ ہمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غزب ناک تھے کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکرو فیل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا تب ہمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا سکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے اسے اس کے ساتھ بیاہ دو ہم سے سمدھیانہ کر لو اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو تو تم ہمارے ساتھ بسے رہو گے اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے اس میں باش اور تجارت کرنا اور اپنی جائیدادیں کھڑی کر لینا اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو دوں گا لیکن لڑکی کو مجھ سے بیاہ دو تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا تھا ریا سے سکم اور اس کے باپ ہمور کو جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامختون مرد کو اپنی بہن دیں کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے ان کی باتیں ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی کیونکہ اسے یاقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا پھر ہمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں بس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے تب ان سبوں نے جو اس کے شہر کے فاٹک سے آیا جایا کرتے تھے ہمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے ختنا کرایا اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے دو بھائی شماؤن اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر ناگہاں شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا اور ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے اور یاقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا اور ان کی سب دولت لوٹی اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ کھسوٹ کر لے گئے تب یعقوب نے شماون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فرضیوں میں نفرت انگیز بنا دیا کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ قصبے کی طرح بتاؤ کرتا پینتیسواں باب بیتیل میں خدا یعقوب کو برکت دیتا ہے اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی اسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا ایک مذبا بنا تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانے دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو اور تہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا مذہبہ بناؤں گا تب انہوں نے سب بیگانے دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا اور یعقوب نے ان کو اس بلود کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوس پہنچا بیتیل یہی ہے اور ملک کے کینان میں ہے اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام تیل بے تیل رکھا کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی اور وہ بیتیل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں تو برومند ہو اور بہت ہو جا تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلیں گے اور یہ ملک جو میں نے ابراہم اور اظہاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب یاقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا اور یاقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتیل رکھا راخل کی وفات اور وہ بیتیل سے چلے اور افراد تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد زہ لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بینونی رکھا اور مر گئی پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت الحم کے راستے میں دفن ہوئی اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا یاقوب کے بیٹے اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلحا سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا اس وقت یاقوب کے بارہ بیٹے تھے لیا کے بیٹے یہ تھے روبن یاقوب کا پہلوٹا اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبلون اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے یہ سب یاقوب کے بیٹے ہیں جو فدان آرام میں پیدا ہوئے اظہاق کی وفات اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہم اور اظہاق نے ڈیرا کیا تھا اپنے باپ اظہاق کے پاس آیا اور اظہاق ایک سو اسی برس کا ہوا تب اظہاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹوں ایساؤ اور یعقوب نے اسے دفن کیا چھتیسواں باب ایساؤ کی نسل اور یعنی ادوم کا نصب نامہ یہ ہے کنانی لڑکیوں میں سے ہتی الون کی بیٹی ادا کو اور حوی سبون کی نواسی اور انا کی بیٹی اہلی باما کو اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایود کی بہن بشاما کو بیاہ لایا اور سے ادا کے علی فز پیدا ہوا اور بشاما کے راویل پیدا ہوا اور اہلی باما کے یاؤس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے یہ اساؤ کے بیٹے ہیں جو ملک کنان میں پیدا ہوئے اور اساؤ اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنی چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یاقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے اور ان کے چوپاوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی پس اسو جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوہ شاعر میں رہنے لگا اور اسع کا جو کوہ شاعر کے ادومیوں کا باپ ہے یہ نصب نامہ ہے اساؤ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں علیفز اساؤ کی بیوی ادا کا بیٹا اور راؤل اساؤ کی بیوی بشاما کا بیٹا علیفز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جتام اور کنز تھے اور تمنا اسو کے بیٹے علیفز کی حرم تھی اور علیفز سے اس کے امالیک پیدا ہوا سو اسو کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے راہل کے بیٹے یہ ہیں اور اور اور زارا سما مزا یہ اسو کی بیوی بشاما کے بیٹے تھے اور اہلی باما کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبون کی نواسی اور اسو کی بیوی تھی یہ ہیں اسو سے اس کے یوس اور یلام اور کورا پیدا ہوئے اور اسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں اسو کے پلوٹے بیٹے الیفس کی اولاد میں رئیس تیمان رئیس اومر رئیس رئیس کنز رئیس کورا رئیس جتام رئیس امالیک یہ وہ رئیس ہیں جو علیفز سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے اور راؤل بن اسو کے بیٹے یہ ہیں رئیس رئیس زارا رئیس سما رئیس مزا یہ وہ رئیس ہیں جو راؤل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور اسو کی بیوی بشاما کے فرزند تھے اور اسو کی بیوی اہلی باما کی اولاد یہ ہیں رئیس یاؤس رئیس یلام رئیس کورا یہ وہ رئیس ہیں جو اسو کی بیوی اہلی باما بنت انا کے فرزند تھے سو اسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں شعیر کی نسل اور شعیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں لوتان اور سوبل اور سباؤن اور انا اور دیسون اور ایسر اور دیسان بنی شعیر میں سے جو ہوری رائیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں ہوری اور ہمام لوتان کے بیٹے اور تمنا لوتان کی بہن تھی اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں الوان اور مانہت اور ایبال اور صفو اور اونام اور سباؤن کے بیٹے یہ ہیں آیا اور انا یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے اور انا کی اولاد یہ ہے دیسون اور اہلی باما بنت انا اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں حمدان اور اشبان اور یتران اور کران یہ کے بیٹے ہیں بلحان اور زاوان اور اکان دیسان کے بیٹے یہ ہیں اوز اور ایران جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں رئیس لوتان رئیس سوبل رئیس سباؤن رئیس انا رئیس دی سون رئیس ایسر رئیس دی سان یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے ادوم کے بادشاہ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے بالے بن بور ادوم میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے شہر کا نام دنہابا تھا بالے مر گیا اور یوباب بن زارا جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا پھر یوباب مر گیا اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا بادشاہ تھا اس کا جانشین ہوا اور اور حشیم مر گیا حدت بن بدد جس نے مواب کے میدان میں مدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام اووت تھا اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکا کا تھا اس کا جانشین ہوا اور شملہ مر گیا اور ساؤل اس کا جانشین ہوا یہ رہو بوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے اور ساؤل مر گیا اور بال حنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا اور بال حنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام مہتبیل تھا جو مترد کی بیٹی اور مزاحاب کی نواسی تھی پس اساؤ کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں رئیس تمنا رئیس الوا رئیس یتیت رئیس اوہلیباما رئیس ایلا رئیس فنون رئیس کنز رئیس تیمان رئیس مسیبار رئیس مجدال رئیس ارام ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں یہ حال ادومیوں کے باپ اساؤ کا ہے سینتیسواں باب یوسف اور اس کے بھائی اور یاقوب ملک کنان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف سترہ برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بو کلمون کباب بھی بنوا دی اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو نے دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی یوسف بیچا جاتا اور مصر کو لے جایا جاتا ہے اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں اس نے اسے کہا میں تیار ہوں تب اس نے کہا کہ جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے اور آ کر مجھے خبر دے سو اس نے اسے ہبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں آیا اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں اس شخص نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دو تین کو جائیں چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دو تین میں پایا اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لے اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوکل مون کباب کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا وہ گڑھا سوکھا تھا اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک کافلا جلات سے آ رہا ہے اور گرم مسالہ اور روگن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالے کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیس روپے کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے جب روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے اب میں کہاں جاؤں پھر انہوں نے یوسف کی کبا لے کر اور ایک بکرا زبا کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا اور انہوں نے اس بوکلمون کبا کو بھجوا دیا سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز بڑی ملی اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبا ہے یا نہیں اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کبا ہے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے یوسف بے شک پھاڑا گیا تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا اور مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتیفار کے ہاتھ جو فراؤن کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا بیچا اڑتیسواں باب یہودا اور تمر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا اور یہودا نے وہاں سوا نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام رکھا پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا اور یہودا قزیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداون کی نگاہ میں شریر تھا سو خداون نے اسے ہلاک کر دیا تب یہودا نے انان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے اور انان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفے کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالک ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی اور ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیا ہی نہیں گئی یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا سو وہ راستے سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس اس اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اور کے ساتھ مباشرت کی وہ سے حاملہ ہو گئی پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے پر وہ عورت اسے نہ ملی تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قصبی جو اینیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی قصبی نہ تھی تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی قصبی نہیں تھی یہودا نے کہا خیر اس رہن کو وہی رکھے ہم تو بدنام نہ ہوں میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی اور قریباً تین مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا اور اس کے وضائے حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہے اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا سو اس کا نام فارس رکھا گیا پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارا رکھا گیا انتالیسواں باب یوسف اور فوتی فار کی بیوی اور یوسف کو مصر ملائے اور فوتی فار مصری نے جو فراؤن کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ ایک بال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس اس میں میں اسے اقبال مند کرتا ہے چنانچہ یوسف کی نظر مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خدا مند کی برکت ہونے لگی اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باس نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ کار بنوں اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک ابری کو ہم سے مزاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا اور وہ اس اس کا پیرہن کے کے آقا گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ ابری غلام جو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مزاق کرے جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس اس نے سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غزب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا سو وہ وہاں قید خانے میں رہا لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا اس اس نے پر رحم کیا اور قید خانے کے دروغے کی نظر میں اسے مقبول بنایا اور قید خانے کے دروغے نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے اور قید خانے کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں ایک بال بندی بخشتا تھا چالیسواں باب یوسف قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساکی اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے اور فرا اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانے میں نظر بند کرا دیا جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے اور شاہ مصر کے ساقی اور نان پز دونوں نے جو قید خانے میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں اور اس نے فراؤن کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں تین شاخیں ہیں اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے اور فراؤن کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فراؤن کے پیالے میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فراؤن کے ہاتھ میں دیا یوسف نے اس سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین شاخیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فراؤن تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فراؤن کے ہاتھ میں دیا کرے گا لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فراؤن سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا کیونکہ ابرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانے میں ڈالا جاؤں جب سردار نان پاس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی تین ٹوکریاں ہیں اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فراؤن کے لیے ہے اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں یوسف نے اسے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین ٹوکریاں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فراؤن تیرا سر تیرے تن سے جدا کرا کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تیسرے دن جو فراؤن کی سالگرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی اور اس نے سردار ساقی اور سردار نان پس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا اور وہ فراؤن کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا پر اس نے سردار نان پس کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا اکتالیسواں باپ یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے پورے دو برس کے بعد فراؤن نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے سات خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی ان کے بعد اور سات بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور دوسری گائیوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان ساتوں خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئی تب فراؤن جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں اناج کی سات سات موٹی اور اور اور اچھی اچھی بالی نکلی ان کے بعد پتلی پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی یہ پتلی بالیں ان ساتوں موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئی اور فراؤن جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا پر ان میں سے کوئی فراؤن کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا اس وقت سردار ساکی نے فراؤن سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فراؤن اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان پز کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی تب فراؤن نے یوسف کو بلوا بھیجا سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فراؤن کے سامنے آیا فراؤن نے یوسف سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے یوسف نے فراؤن کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا خدا ہی فراؤن کو سلامتی بخش جواب دے گا تب فراؤن نے یوسف سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور اس دریا میں سے سات موٹی اور خوبصورت گائے نکل کر نیستان میں چرنے لگی ان کے بعد اور سات خراب اور نہایت بد شکل اور دبلی گائے نکلی اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی اور وہ دبلی اور بد شکل گائے ان پہلی ساتوں موٹی گائیوں کو کھا گئی اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بد شکل رہی تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں ساتھ بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلی اور ان کے بعد اور ساتھ سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی اور یہ پتلی بالیں ان ساتوں اچھی اچھی بالوں کو نکل گئی اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا تب یوسف نے فراؤن سے کہا کہ فراؤن کا خواب ایک ہی ہے جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فراؤن پر ظاہر کیا ہے وہ سات اچھی اچھی گائیں سات برس ہیں اور وہ سات اچھی اچھی بالیں بھی سات برس ہیں خواب ایک ہی ہے اور وہ سات بد شکل اور دبلی گائے جو ان کے بعد نکلی اور وہ سات خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی سات برس ہی ہیں مگر کال کے سات برس یہ وہی بات ہے جو میں فراؤن سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فراؤن پر ظاہر کیا ہے دیکھ سارے ملک مصر میں سات برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے ان کے بعد سات برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا اور فراؤن نے جو یہ خواب دو دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا اس لیے فراؤن کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے فراؤن یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے سات برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا پانچواں حصہ لے لے اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کرے اور شہر شہر میں غلہ جو فراؤن کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کرے یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور ساتوں برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے یوسف مصر کا حاکم بنایا جاتا ہے یہ بات فراؤن اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی سو فراؤن نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے اور فراؤن نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا اور فراؤن نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں اور فراؤن نے اپنی انگوشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کے گٹنے ٹیکو اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا اور فراؤن نے یوسف سے کہا میں فراؤن ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا اور فراؤن نے یوسف کا نام صفنات فانی رکھا اور اس نے اون کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا اور یوسف تیس برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فراؤن کے سامنے گیا اور اس نے فراؤن کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا اور ارزانی کے ساتھ برسوں میں افراد سے فصل ہوئی اور وہ لگاتار ساتوں برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتی فرح کی بیٹی آسینات کے یوسف سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی اور دوسرے کا نام افرائیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا اور ارزانی کے وہ سات برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے سات برس شروع ہوئے اور سب ملکوں میں تو کال تھا پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فراؤن کے آگے چلائے فراؤن نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو اور تمام روئے زمین پر کال تھا اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا بیالیسواں باب یوسف کے بھائی اناج خریدنے مصر کو جاتے ہیں اور یاقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہو سو یوسف کے دس بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے کیونکہ کینان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا کینان کے ملک سے اناج مول لینے کو یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پہچانا اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو انہوں نے اس سے کہا نہیں خداوند تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں ہم سچے ہیں تیرے غلام جاسوس نہیں نہیں ہے اس اس نے کہا بلکہ تم ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو تب انہوں نے کہا تیرے غلام بارہ بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کے کینان میں ہے سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتا نہیں تب یوسف نے ان سے کہا میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فراؤن کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں ورنہ کی کی حیات قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو اور اس نے ان سب کو تین دن تک اکٹھے نظر بند رکھا اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا ایک کام کرو تو زندہ رہو گے کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانے میں بند رہنے دو اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے سو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے تب روبن بول اٹھا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو اور تم نے نہ سنا سو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور ان میں سے شماؤن کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوا دیا یوسف کے بھائی کنان کو لوٹتے ہیں پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو زیادہ راہ بھی دے دیں چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے وہ میرے بورے میں ہے دیکھ لو پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے خدا نے ہم سے یہ کیا کیا اور وہ ملک کنان میں اپنے باپ یاقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں ہم جاسوس نہیں ہم بارہ بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں ہم میں سے ایک کا کچھ پتا نہیں اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کے کنان میں ہے تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا پھر تم ملک میں سوداگری کرنا اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے اور ان کے باپ یاقوب نے ان سے کہا تم نے مجھے بے اولاد کر دیا یوسف نہیں رہا اور شماون بھی نہیں ہے اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں تب روبن نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا اس نے کہا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے تینتالیسواں باب یوسف کے بھائی بنیامین کے ساتھ مصر کو واپس آتے ہیں اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا اور یوں ہوا کہ جب اس غلے کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے انہوں نے کہا اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گناہ گار ٹھہروں گا اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانے لیتے جاؤ جیسے تھوڑا سا روگنی بلسان تھوڑا سا شہد کچھ گرم مسالے اور مر اور پستہ اور بادام اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوگی اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ اور خدا قادر در اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا اور بنیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا ان آدمیوں کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی پوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو مت ڈرو تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی پھر وہ شماؤن کو نکال کر ان ان کے کے پاس لے آیا اور اس شخص نے کو یوسف گھر میں لا کر پانی دیا اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدوں کو چارہ دیا پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نظرانہ تیار کر کے رکھا کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہی روٹی کھانی ہے جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانے کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آداب بجا لائے اس نے ان سے خیر و آفیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے کیا وہ اب تک جیتا ہے انہوں نے جواب دیا تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آداب بجا پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے پھر کہا کہ اے میرے بیٹے خدا تجھ پر مہربان رہی تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے سو وہ اپنی کوٹڑی میں جا کر وہاں رونے لگا پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا کیونکہ مصر کے لوگ ابرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے پانچ گنا زیادہ تھا اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی چوالیسواں باب گم شدہ پیالہ پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے منہ میں رکھ دے اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا جا ان لوگوں کا پیچھا کر اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے تم نے جو یہ کیا سو برا کیا اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداون ایسی باتیں کیوں کہتا ہے خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے منہ میں ملی اسے تو ہم ملک کے کنان سے تیرے پاس واپس لے آئے پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا صحیح جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہرو گے تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا سو وہ ڈھونڈنے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی اور پیالہ بنیامین کے بورے میں ملا تب انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے وہ اب تک وہی تھا سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے تب یوسف نے ان سے کہا تم نے یہ کیسا کام کیا کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے یہودا نے کہا کہ ہم اپنے خداون سے کیا کہیں ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ یہودا بنیامین کے لیے التجا کرتا ہے تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا اے میرے خداوند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے اور تیرا غزب تیرے خادم پر نہ بھڑکے کیونکہ کی مانند ہے میرے خداون نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے اور ہم نے اپنے خداون سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں ہم نے اپنے خداون کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداون کی باتیں اس سے کہیں ہمارے باپ نے کہا پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لاؤ ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے دو بیٹے ہوئے ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس اس کی جان لڑکے کی جان کے ساتھ ہے وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداون کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی پینتالیسواں باب یوسف اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا اور وہ چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فراؤن کے محل میں بھی آواز گئی اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ اور وہ نزدیک آئے تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا اس لیے کہ اب دو برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی پانچ برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور اس نے مجھے گویا فراؤن کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے مصر کا مالک کر دیا ہے تو میرے پاس چلا دیر نہ کر تو جشن کے علاقے میں رہنا اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مالو متا یہ سب میرے نزدیک ہوں گے اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا تا نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مالو متا کو مفلسی آ دبائے کیونکہ کال کے ابھی پانچ برس اور ہیں اور دیکھو تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے منہ سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوکت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا اور تم بہت جلد میرے باپ کو یہاں لے آنا اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے اور فراؤن کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں اور اس سے فراؤن اور اس کے نوکر چاکر کر بہت خوش ہوئے اور فراؤن نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہہ تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کنان کو چلے جاؤ اور اپنے باپ کو اور اپنے اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے وہ میں تم کو دوں گا اور تم اس ملک کی عمدہ عمدہ چیزیں کھانا تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہے تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور یوسف نے فراؤن کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زیادہ راہ بھی دیا اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا لیکن بنیامین کو چاندی کے تین سو سکے اور پانچ جوڑے کپڑے دیے اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجی یعنی دس گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے اور دس گدھیاں جو اس کے باپ کے راستے کے لیے غلے اور روٹی اور زیادہ راہ سے لدی ہوئی تھی چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور وہ چل پڑے اور اس نے ان سے کہا دیکھنا کہیں راستے میں تم جھگڑا نہ کرنا اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنان میں اپنے باپ یاقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے اور یاقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہیں تھیں بتائیں اور جب ان کے باپ یاقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی تب اس کی جان میں جان آئی اور اسرائیل کہنے لگا یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا چھیالیسواں باب یاقوب اور اس کا گھرانہ مصر میں اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیر زبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا اے اے اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے کہا میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں مصر میں جانے سے نہ ڈر کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا تب بیر سبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فراؤن نے ان کے لانے کو بھیجی تھی اور وہ اپنی چوپائیوں اور سارے مالو و اسباب کو جو انہوں نے ملک کے کنان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے اور یاقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا اور یاقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں روبن یاقوب کا پہلوٹا اور بنی روبن یہ ہیں ہنوک اور فلو اور ہسرون اور کرمی اور بنی شماؤن یہ ہیں یمویل اور یمین اور اہد اور رگین اور سر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا اور بنی لاوی یہ ہیں جیرسون اور کہات اور مراری اور بنی یہودا یہ ہیں ایر اور انان اور سیلا اور فارس اور زارا ان میں سے ایر اور انان ملک کنان میں مر چکے تھے اور فارس کے بیٹے یہ ہیں حسرون اور حمول اور بنی اشکار یہ ہیں تولے اور فو اور یوب اور سمرون اور بنی زبلون یہ ہیں سرد اور الون اور یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان آرام میں لیا سے پیدا ہوئے اسی کے بدن سے اس کی بیٹی ڈینا تھی یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار تینتیس ہوا بنی جد یہ ہیں سفیان اور حجی اور سونی اور اور اور اور اسبان اری ارودی اریلی اور بنی آشر یہ ہیں یمنا اور اسوا اور اسوی اور بریہ اور سرا ان کی بہن اور بنی بریہ یہ ہیں ہبر اور ملکیل یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا ان کا شمار سولہ تھا اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راخل سے پیدا ہوئے تھے اور یوسف سے ملک مصر میں اون کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسنات کے منسی اور افرائیم پیدا ہوئے اور بنی بنیامین یہ ہیں بالے اور بکر اور اشبیل اور جیرا اور نمانخی اور روس مفیم اور حفیم اور ارد یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئے یہ سب شمار میں چودہ تھے اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا اور بنی نفتالی یہ ہیں حسیل اور جونی اور یسر اور سلیم یہ سب یاقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا ان کا شمار سات تھا یاقوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوں کو چھوڑ کر شمار میں چھیاسٹھ تھے اور یوسف کے دو بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے سو یاقوب اور اس کا گھرانہ مصر میں اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے اور وہ جشن کے علاقے میں آئے اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا میں ابھی جا کر فراؤن کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کے کنان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپاوں کو پالتے آئے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں پس جب فراؤن تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑک پن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں تب تم جشن کے علاقے میں رہ سکو گے اس لیے کہ مصریوں کو چوپانوں سے نفرت ہے سینتالیسواں باب تب یوسف نے آ کر فراؤن کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مالو متا ملک کنان سے آ گیا ہے اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقے میں ہیں پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فراؤن کے سامنے حاضر کیا اور فراؤن نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے انہوں نے فراؤن سے کہا تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے پھر انہوں نے فراؤن سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں کیونکہ ملک کے کنان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقے میں رہنے دے تب فراؤن نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے یہاں کے اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے یعنی جشن ہی کے علاقے میں ان کو رہنے دے اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپاوں پر مقرر کر دے اور یوسف اپنے باپ یاقوب کو اندر لایا اور اسے فراؤن کے سامنے حاضر کیا اور یاقوب نے فراؤن کو دعا دی اور فراؤن نے یاقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے یاقوب نے فراؤن سے کہا کہ میری مسافرت کے برس ایک سو تیس ہیں میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دورے مسافرت میں ہوئے اور یعقوب فراؤن کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا اور فراؤن کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقے کو جو ملک مصر کا نہایت زرخیز خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرایا اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا کال اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کینان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کینان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلے کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے, لے کر جمع کر لیا اور سب روپے کو اس نے فراؤن کے محل میں پہنچا دیا اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کینان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے ہم کو اناج دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو اور میں تمہارے چوپاوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا سو وہ اپنی چوپائی یوسف کے پاس لانے لگے اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپاوں کے بدلے اناج کھلایا جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداون سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مرے اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فراؤن کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فراؤن کے نام پر خرید لی کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا سو ساری زمین فراؤن کی ہو گئی اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس اس نے نے شہروں میں بسایا لیکن پجاریوں کی زمین نہ خریدی کیونکہ فراؤن کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی سو وہ اپنی اپنی رسد جو فراؤن ان کو دیتا تھا کھاتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فراؤن کے نام پر خرید لیا ہے سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو اور فصل پر پانچواں حصہ فراؤن کو دے دینا اور باقی چار تمہارے رہے تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں اور تمہارے اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے ہم پر ہمارے خداون کے کرم کی نظر رہی اور ہم فراؤن کے غلام بنے رہیں گے اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فراؤن پیداوار کا پانچواں حصہ لیا کرے سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فراؤن کی نہ ہوئی یاقوب کی آخری درخواست اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے اور یاقوب ملک مصر میں سترہ برس اور جیا سو یاقوب کی کل عمر ایک سو سینتالیس برس کی ہوئی اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا اس نے جواب دیا جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا اور اس نے اس سے قسم کھائی تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدے میں ہو گیا اڑتالیسواں یاقوب افرائیم اور منسی کو برکت دیتا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور ابراہیم کو ساتھ لے کر چلا اور یاقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور یاقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کے کینان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں یعنی روبن اور شماؤن کی طرح افرائیم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی پر اپنی میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستے ہی میں جب افراد تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کینان میں وفات پائی اور میں نے اسے وہیں افراد کے راستے میں دفن کیا بیتلہم وہی ہے پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا میں ان کو برکت دوں گا لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی اور یوسف ان کو اپنے گٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرائیم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افرائیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پلوٹا تو منسی ہی تھا اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اظہاق نے اپنا دور پورا کیا وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری بانی کی اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا ان لڑکوں کو برکت دے اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اظہاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہوں اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا داہنا ہاتھ افراہیم کے سر پر رکھا نہ خوش ہوا اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افراہیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر کیونکہ پیلوٹا یہ ہے اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے سو اس نے ابراہیم کو منسی پر فضیلت دی اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں انچاسواں باب یاقوب کا اپنے بیٹوں کو برکت دینا اور یاقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا آئے یاقوب کے بیٹوں جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ آئے روبن تو میرا پہلا اٹھا میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے تو پانی کی طرح بے سبات ہے اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا تو نے اسے نجس کیا روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا شماؤن اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں آئے میری جان ان کے مشورے میں شریک نہ ہو آئے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو کیونکہ انہوں نے اپنے غزب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خود رائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹی لانت ان کے غزب پر کیونکہ وہ تند تھا اور ان کے کہر پر کیونکہ وہ سخت تھا میں انہیں یاقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پڑا گندا کر دوں گا اے یہودا تیرے بھائی تیری مدح کریں گے تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگوں ہوگی یہودا شیر ببر کا بچہ ہے اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا کون اسے چھیڑے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا اثا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلی درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا وہ اپنا لباس میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا اس کی آنکھیں میں کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوگی اشکار مضبوط گدھا ہے جو دو بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوش نما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا دان راستے کا سانپ ہے وہ راہ گزر کا افئی ہے جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے ارے خداوند میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں جد پر ایک فوج حملہ کرے گی پر وہ اس کے دمبالے پر چھاپا مارے گا آشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے یوسف ایک پھلدار پودا ہے ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یاقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں وہ یوسف کے سر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہوا نازل ہوں گی بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا اسرائیل کے بارہ قبیلے یہی ہیں اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی یاقوب کی وفات اور تدفین پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہٹی کے کھیت میں ہے دفن کرنا یعنی اس مغارہ میں جو ملک کینان میں ممرے کے سامنے مکفیلا کے کھیت میں ہے جسے ابراہم نے کھیت سمیت افرون ہٹی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے وہاں انہوں نے ابراہم کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا وہیں انہوں نے اظہاق اور اس کی بیوی ربکا کو دفن کیا اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی ہت سے خریدا تھا اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وسیعت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا پچاسواں باب تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے چالیس دن پورے ہوئے کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں اور مصری اس کے لیے ستر دن تک ماتم کرتے رہے اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فراؤن کے گھر کے لوگوں سے کہا اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فراؤن سے ذرا عرض کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کینان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا فراؤن نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا اور فراؤن کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائق اور ملک مصر کے سب مشائق اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقے میں چھوڑ گئی اور اس کے ساتھ رت اور سوار بھی گئے سو ایک بڑا امبو اس کے ساتھ تھا اور وہ اتد کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے سات دن تک ماتم کرایا اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کینانیوں نے اتد میں کھلیان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے سو وہ جگہ ابیل مصریم کہلائی اور وہ یردن کے پار ہے اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا کیونکہ انہوں نے اسے ملک کے کینان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مکفیلا کے کھیت کے مغارہ میں جسے ابراہم نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا دفن کیا اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا یوسف اپنے بھائیوں کو دوبارہ یقین دلاتا ہے اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلا لے سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا دیکھ ہم تیرے خادم ہیں یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قسم کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے تم مت ڈرو میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی یوسف کی وفات اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے اور یوسف ایک سو دس برس تک جیتا رہا اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے اپنے گھٹنوں پر کھلایا اور اور یوسف نے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہم اور اظہاق اور یاقوب سے کھائی تھی اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا اور یوسف نے ایک سو دس برس کا ہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا